السلام علیکم students welcome to lecture eleven of the operating systems course I hope you are all doing well آپ کی پڑھائی بھی ٹھیک چل رہی ہے ان پرٹیکولر اس کورس میں آپ کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے if you have any questions as usual please send them to me and I be happy to answer them as usual go and look at the agenda of today as we always do we'll start with the review of the previous lecture followed by looking at the use of FIFOs in programs and we are look at the FIFOs in C program crude اس کے بعد ہم کچھ یوزر لیول کمانڈس دیکھیں گے جو کہ نارمل یوزر رن کر سکتا ہے فار پروسیس مینجمنٹ یہ کافی ہینڈی ہوں گی یہ کمانڈس جب آپ یونک سسٹم یوز کرنا شروع کریں گے اور اپنے پروگرامس رن کریں گے okay so let's look at the review of the previous lecture lecture that is اچھا لیکچر ٹین میں ہم نے پرائمریلی دو چیزیں کی تھیں ایک تھا کہ ہم نے ڈسکس کی ان پٹ آؤٹ پٹ اور ایرر ریڈر ایکشن اور دوسرا ہم نے کیا تھا کہ فائفوز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فائفوز کیا ہوتے ہیں کس طرح فائفوز کو کریٹ کیا جا سکتا ہے کمانڈ لائن سے اور فائفوز کو کمانڈ لائن سے یوز کر کے کس طرح کمپلیکیٹڈ ٹاسکس کو پرفارم کیا جا سکتا ہے جو کہ آپ نارمل یونکس کمانڈز اور ٹول سے نہیں کر سکتے تو پہلے ریویو کر لیتے ہیں کہ ان پٹ آؤٹ پٹ اور ایرر ری ڈائریکشن کیا ہے اور پھر ریویو کریں گے فائفرز کا یوز کمانڈ لائن پہ تو input output redirection میں ہم نے کہا کہ تین فائلز یونکس کرنل ہر پروسیس کے لیے آٹومیٹکلی اوپن کر دیتی ہے اور ان فائلز کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ فائلز ان پرٹیکولر جس فائل سے ہر پروسیس بائی ڈیفالٹ ریڈ کرے گا ان پٹ اس کو اسٹینڈرڈ ان پٹ فائل کہتے ہیں جہاں وہ اپنی آؤٹ پٹ بھیجے گا جس فائل میں اس کو اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ فائل کہتے ہیں اور جہاں پہ پروگرام کے ایرر میسیجز جائیں گے اس کو اسٹینڈرڈ ایرر فائل کہتے ہیں اور corresponding to these files there are descriptors جن کو ہم اسٹینڈرڈ فائل ڈسکرپٹرز کہتے ہیں اور اسٹینڈرڈ ان پٹ فائل کے لیے یہ ڈسکرپٹر زیرو ہے اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ کے لیے یہ ایک ہے اور اسٹینڈرڈ ایرر کے لیے دو ہے remember what we use how the kernel uses the file descriptors یہ جب فائل پہ کوئی آپریشن اسپیسیفائی کیا جاتا ہے فار ایگزامپل ریڈ اور رائٹ تو کرنل کو بتایا جاتا ہے کال میں کہ کیا فائل ڈسکرپٹر ہے جس فائل سے ان پٹ یا آؤٹ پٹ کرنی ہے ریڈ اور رائٹ کرنی ہے تو کرنل اس ڈسکرپٹر کو لے کے ایک per process file descriptor table کو انڈیکس کر کے and then the reach is file contents یا location of the file in case of a disk file it would reach a disk that stores the file اور اس پہ ریڈ اور رائٹ آپریشن یا ریڈ یا رائٹ آپریشن پرفارم کرے گی اچھا یہ کانسیپٹ ہو گیا اسٹینڈرڈ فائل کا پھر ہم نے کہا کہ by default kernel standard files کو اٹیچ کر دیتی ہے اس ٹرمینل کے ساتھ جہاں سے پروسیس رن کیا جاتا ہے سو اگر میں پروسیس رن کرتا ہوں ایک ٹرمینل کو جس کو میں کہتا ہوں T T Y zero for example تو اس ٹرمینل کے ساتھ پروسیس کی تینوں اسٹینڈرڈ فائلز اٹیچ ہو جائیں گی ان پرٹیکولر جو اسٹینڈرڈ ان پٹ فائل ہے وہ ٹرمینل کے کی بورڈ کے ساتھ اٹیچ کر دی جائے گی اور اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ اور اسٹینڈرڈ ایرر فائلس وہ ٹرمینل کی اسکرین کے ساتھ اٹیچ کر دی جائیں گی جس کا مطلب ہے کہ جب پروسیس ان پٹ ریڈ کرے گا تو بائی ڈیفالٹ وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ یوزر کی بورڈ سے ان پٹ دے گا اور جب پروسیس آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتا ہے یا کوئی ایرر میسجز پروڈیوس کرتا ہے تو وہ اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ پہ بھیجے گا and by default will appear on the screen of terminal of of which the process is run اچھا یہ تو ہو گیا کہ اسٹینڈرڈ فائلس فائل ڈسکرپٹرز اور بائی ڈیفالٹ ان کی کون سی فائلس کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے اچھا ان پٹ آؤٹ پٹ اور ایرر ری کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفالٹ فائل ایک پروسیس کی اسٹینڈرڈ فائل کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی ہیں ان کو آیا چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں for particular run of that command اور دیٹ پروسیس تو یونکس لینکس میں اس چیز کی اجازت ہے کہ ایک کمانڈ جب آپ رن کریں تو you can specify you can tell the shell that this command is going to run and it would take input from a particular file and not from the standard file the file which has been by default attach to the standard input تو اس ہوگا کیا اس سے کہ پروسیس جب رن کرے گا یا کمانڈ جب رن کرے گی تو وہ instead of taking the input from the keyboard it would read input from the file that you specify in the command line تو اس کو کرنے کے لیے اس کو شیل کو بتانے کے لیے آپ جو سینٹیکس یوز کرتے ہیں وہ ہے کہ کمانڈ کا نام لیس دین آپریٹر اور فائل کا نام جہاں سے کمانڈ ان پٹ ریڈ کرے گی تو یہ تو ہو گیا standard input redirection اس کی ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ گریپ کمانڈ رن کریں گریپ کوئی نام دے دیں فار ایگزامپل علی کہ یہ اسٹرنگ آپ نے سرچ کرنا ہے and then less than operator اور فائل نیم بتا دیں کہ فائل فار ایگزامپل فونس ٹھیک ہے اچھا آؤٹ پٹ ریڈریکشن میں اسی طرح آپ کرتے ہیں کہ جب کمانڈ رن کرے تو اس کی آؤٹ پٹ جب جائے گی اسٹینڈرڈ آؤٹ پہ تو وہ مانیٹر اسکرین پہ نہ جائیں it goes to a particular file تو اس کا سینٹیکس ہے کہ command name greater than operator and the output file name تو جب آپ کمانڈ رن کریں گے تو آؤٹ پٹ اسکرین کے بجائے اس فائل میں چلی جائے گی اس کی ایگزامپل میں نے جیسے دی تھی کہ cat greater than file name سے ٹیمپ تو cat by default input expect کرے گی کی بورڈ سے جو بھی آپ کی بورڈ پہ ٹائپ کریں گے in terms of lines it is instead of being displayed on the screen it would go to this output file اور پھر آپ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں اس کمانڈ لائن کو by pressing control D on a new line تو یہ ہو گیا output redirection error redirection اسی طرح آپ کیا کر سکتے ہیں with with the the syntax name name space space two greater than file the error of the command should go to تو یہ ہو گیا ایرر ریڈریکشن ایک بات میں نے اور بتائی تھی لاسٹ ٹائم کہ کئی شیلز ہیں in particular Bourne shell Bourne again shell جس کو بیش بھی کہتے ہیں اور کون شیل ان کو آپ ان میں اسٹینڈرڈ آئی ری ریکشن کے لیے آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں the descriptor less than and greater than operator for input input output redirection for example input redirection کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ command name space zero less than کہ ان پٹ اسٹینڈرڈ ان پٹ کو آپ نے ریڈائریکٹ کرنا ہے اور اسی طرح آؤٹ پٹ کے لیے آؤٹ پٹ ریڈائریکشن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں output command name two greater than اور فائل نیم یا command name one greater than and the file name پھر one is the standard out output descriptor تو آپ کہیں گے کہ اسٹینڈرڈ آؤٹ کو آپ نے ریڈائریکٹ کرنے ایک پرٹیکولر فائل میں اچھا یہ ہو گیا کہ ان پٹ آؤٹ پٹ اور ایرر ریڈائریکشن کی بات آخری بات جو ہم نے کی تھی پچھلے لیکچر میں وہ تھی کہ فائفز کو کمانڈ لائن سے کیسے کریٹ کرتے ہیں اور ان کو کمانڈ لائن پہ یوز کیسے کرتے ہیں تو فائفوس کو کمانڈ لائن سے کریٹ uh, کرنے کے لیے آپ کو میک فائفو کمانڈ یوز کرنی پڑتی ہے M K F I F O followed by the path name جو کہ آپ کہاں کیا نام دیں گے اپنے فائفو کو تو اس سے فائفو کریٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کمانڈس کے ساتھ by using input output redirection یا کمانڈ کے آرگومنٹ کے طور پہ جہاں آپ فائل یوز کریں گے اسی طرح آپ یوز کر لیں اور پھر input output redirection اور پائپ آپریٹرس کے ساتھ آپ اس کو یوز کر کے آپ you can perform task which you can not perform otherwise by using existing Unix Linux commands اچھا اس زمرے میں میں نے ایک اور کمانڈ کی بات کی تھی جس کا نام ہے ٹی تو ٹی کمانڈ کیا کرتی ہے کہ اپنے اسٹینڈرڈ ان پٹ سے ریڈ کرتی ہے وچ وڈ بی اے کی بورڈ بائی ڈیفالٹ یا اف یو آر یوزنگ پائپس دین اٹ مے بی دا آؤٹ پٹ آف اندر کمانڈ اور یہ اس ان پٹ کو ایک تو اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ پہ ریپلیکیٹ کر دیتی ہے اور اگر اس کو کوئی فائل نیمز دیے جائیں یا فائفو نیمز دیے جائیں تو یہ اسی ان پٹ کو ان ان فائلز یا فائفوز میں بھی ایک کاپی کی کر دے گی so it reads input from standard in replicates it to standard out as well as copies it to any files اور FIFOs which are specified to the command as arguments اچھا یہ پھر ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی کہ کس طرح فائفس کو کمانڈ لائن پہ یوز کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ ٹائم ختم ہو گیا اور پھر ہم نے کہا کہ جی فائفس کا use from within programs ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے so let's go on and see as to what we are going to today next slide as you can see that we have shown the syntax for using the mknod system call آخری لیکچر میں نے بتایا تھا کہ فائفوس کو ایک پروگرام کے اندر کریٹ کرنے کے لیے آپ دو کالز یوز کر سکتے ہیں ایک ہے میک ناٹ سسٹم کال اور دوسری ہے mkfifo library call C library call تو میک ناٹ جو ہے جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا کہ یہ پرائمریلی یوز ہوتی ہے اسپیشل فائلس کریٹ کرنے کے لیے اور اسپیشل فائلز یونکس میں ہم کہتے ہیں files which represent input output devices لیکن اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں to create a FIFO also اچھا اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یوز کرتے ہیں let's look at the slide again mknod کا اگر آپ سنٹیکس دیکھیں تو اس کو تین آرگومینٹس آپ دیتے ہیں پہلا آرگومینٹ ہے path name which is a string which would specify the name of the FIFO to be created دوسرا ہے موڈ جس میں آپ اسپیسیفائی کریں گے کہ جب کرنل اس فائفو کو کریٹ کرے گی تو ان کے پرمیشنس کیا ہوں گے یعنی یوزر کے لیے گروپ کے لیے اور everybody else on this system اس کے لیے کس قسم کے ریڈ رائٹ اور ایکسیکیوٹ پرمیشنس ہوں گے اور تیسرا آرگومنٹ ہے کہ ڈیوائس کا نام یہاں پہ دینا ہوتا ہے یا نمبر دینا ہوتا ہے اچھا میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جب آپ فائفوس کریٹ کریں گے تو ڈیوائس آرگومنٹ کو آپ زیرو دیں گے اور موڈ میں آپ اسپیسیفائی کریں گے ایک تو پرمیشنس کیا ہوں گی اس فائفو پہ جب کریٹ ہو اور اس پرمیشنس کو آپ لاجیکل اور کر دیں گے S underscore I five flag کے ساتھ تو اس طرح آپ میک ناٹ سسٹم کال کو بتا رہے ہوں گے کہ آپ نے ایکچولی اس سسٹم کال کو اسپیشل فائل کریٹ کرنے کے لیے یا ڈیوائس فائل کریٹ کرنے کے لیے نہیں کہا اس کو فائفو کریٹ کرنے کے لیے کہا and when it is successful it is going to create a FIFO with the name given in the first argument اچھا اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں میک ناٹ فیل کیسے ہوگی اس کے کئی ریزنس فیل ہونے کے let's look at the slide again ایک تو یہ ہے کہ file with the given name already exist یعنی آپ نے میک ناٹ کمانڈ کو جو پہلا آرگومنٹ دیا پانچ نیم کا وہ ایک ایسی فائل کا دے دیا جو آلریڈی ایگزٹ کرتی ہے it may or may not be a FIFO but that file exist in the given directory that you have specified in the in the path تو میک ناٹ فیل ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے پاتھ نیم دیا یہ بہت لمبا ہے یونکس I mean, اور لینکس میں there is an upper limit as to how many characters can path name consist of مثلا ہو سکتا ہے ٹو ففٹی سکس کیریکٹرس کا پاتھ نیم ہو سکے ایٹ موسٹ اور آپ نے جو پاتھ نیم دیا ہے command line mknod system call میں یہ اس لمٹ سے زیادہ ہے تو میک ناٹ فیل ہو جائے گی ایک اور دو تین اور ریزنس ہیں کہ جو آپ نے پاتھ نیم دیا ریمبر پاتھ نیم میں ہوتا کیا ہے کہ اٹ از ادھر ریلیٹو پاتھ نیم اور ایبسولوٹ پاتھ نیم ایبسلوٹ ہو تو روڈ ڈائریکٹری سے شروع ہوگا ریلیٹو ہو تو کرنٹ ڈائریکٹری سے شروع ہوگا یا یوزر کی ہوم ڈائریکٹری سے شروع ہوگا تو ہو یہ سکتا ہے کہ جو کمپوننٹ آپ نے دیے پانچ میں کوئی ڈائریکٹریز ان دا آپ نے دے دی فار ایگزامپل آپ نے کہا slash user slash X Y Z slash FIFO کا نام دے دیا تو X Y Z for example it either does not exist یا یہ ایگزٹ تو کرتی ہے بٹ ڈائریکٹری نہیں ہے یہ یا یہ ڈائریکٹری تو ہے لیکن پہ اس پہ سرچ پرمیشن سیٹ نہیں ہے تو اگر اس ڈائریکٹری پہ سرچ پرمیشن ہی سیٹ نہیں تو آپ دیکھ نہیں سکتے کہ اس میں کس کس نام سے اور ڈائریکٹریز اور فائلس ہیں تو میک ناٹ فیل ہو جائے یا یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے پاتھ نیم دیا تو جو آپ نے فائفو کا نام دیا اس سے پہلے جو ڈائریکٹری کا کمپونیٹ دیا ڈائریکٹری کا نام دیا یعنی جس ڈائریکٹری میں فائفو کریٹ ہوگی اس ڈائریکٹری میں رائٹ right پرمیشن نہیں ہے آپ کو تو میک ناٹ کیونکہ آپ کے بہاف پہ یعنی آپ کے پروسیس کے بہاف پہ چل رہی ہے تو اگر اس کو اس ڈائریکٹری پہ پرمیشن نہیں ہے تو یہ فائیو نہیں کریٹ کر سکے گی and it would return it fails to create the FIFO یہ ہو سکتا ہے کہ there is not enough memory available یا میک ناٹ جب ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں تو کوئی سگنل آ گیا اچھا یہ تو ہو گیا کہ ہم mknod system call use کر کے کیسے ایک فائفو کریٹ کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ mkfifo library call use کر کے بھی آپ فائیو کریٹ کر سکتے ہیں so let's look at the next slide اور اس میں آپ دیکھیں کہ میک فائفو کا سنٹیکس بتا دیا گیا میک فائفو کا سنٹیکس کیونکہ یہ لائبریری کال ہے and as usual library calls ہوتی ہیں کہ یوزر کے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہو اس کا سنٹیکس بڑا آسان سے میک فائفو کا سنٹیکس یہ ہے کہ اس میں دو آرگومنٹس ہوں گے ایک تو پاتھ نیم ہوگا کہ فائفو کا نام کیا ہے اور کس ڈائریکٹری میں یہ کریٹ کرنی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے پرمیشنز کیا ہوں گے یعنی ریڈ رائٹ ایکسیکیوٹ جو میں میرا پروسیس اگر کریٹ کر رہے ہیں تو میرے پروسیس کو اس پہ کیا پرمیشنز ہوں گے جو یوزر میرے گروپ میں ہیں وہ اگر پروسیس رن کرتے ہیں یا کمانڈ لائن سے یوز کرتے ہیں تو ان کو کیا پرمیشنز ہوں گے اور آل ادر یوزر جو سسٹم پہ ان کو کیا پرمیشن ہوں گے پرمیشن کی بات جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم we'll do it later on the course but it is important to realize as I already set کہ کسی بھی فائل پہ read write execute permission Unix Linux allow کرتے ہیں and as the owner of a file اور FIFO you can change those permissions and set them to your own liking اچھا اس کا مطلب کہ میک فائفو جو ہے اس کو آپ نے پانچ نیم دے دی پرمیشن دے دی اور اگر یہ سکسیزفل ہوتی ہے تو the FIFO is going to be created in the given directory with the given name and with the given permission اچھا the way mkfifo works is like many other library calls is that it would call mknod system call most of the library calls جو ہوتی ہیں وہ اگر کرنل نے کوئی کام کرنے ہیں تو وہ لائبریری کال کسی سسٹم کال کو کام کال کر کے اور پھر کام ایکچولی سسٹم کال کر رہا ہوتا ہے لائبریری کال کا مقصد پرائمریلی ہوتا ہے کہ یوزر کے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہو جائے یوز کرنا اس کو سو so, اس کیس میں میک فائیفو کے کیس میں یہ میک ناٹ سسٹم کال کو کال کرے گی تو اس کا مطلب ہے اس کے فیل ہونے کے کیا ریزنز ہوں گے وہی ریزنز ہوں گے جو میک ناٹ کے فیل ہونے کے ریزنز ہیں تو اگر اگلی سلائڈ میں ہم دیکھیں تو اس کے فیل ہونے کے وہی ریزن ہے جو میک ناٹ کے فیل ہونے کے ہیں تو میں نے ان کو پہلے ڈسکس کر لیا so I not going to discuss again اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ اگر آپ دیکھیں تو ایک میں نے ماڈل بنا دی ہے ایک ڈائگرام بنا دی ہے جس کو میں امپلیمنٹ کرنا چاہوں گا تو let me spend couple of minutes as to what we want to do now primarily ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میک فائفو کا یوز ہم ایک پروگرام کے اندر بتائیں کس طرح ہوتا ہے یہ اور ہم دیکھیں گے اس میں کہ میک ناٹ کیسے یوز ہوتی ہے میک فائفو کیسے یوز ہوتی ہے کس طرح ہم ان کو یوز کر کے فائفوز کریٹ کر سکتے ہیں اور پھر پروسیسز کیسے ان فائفوز کو یوز کر کے کمیونیکیٹ کریں گے تو جو ماڈل ہم یا پروٹوکال جو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کوڈ میں وہ ڈائگرام میں میں نے شو کیا ہے تو let spend minute so on this and see what the program is actually going to do یا ہماری جو امپلیمنٹیشن ہے پروٹوکال کی وہ کیا ہوگی ہمارے پاس دو پروسیسز ہوں گے ایک کو ہم نے سرور پروسیس کہہ دیے دوسرے کو کلائنٹ پروسیس کہہ دیے سرور پروسیس دو فائفوز کریٹ کرے گا فائفو ون اور فائفو ٹو فائفو ون کو ہم کریٹ کرائیں گے میک ناٹ سسٹم کال سے فائفو ٹو کو کریٹ کرائیں گے میک فائفو سسٹم کال سے so that you know how to use both of اچھا اس کے بعد ہم اس پروسیس کو اور یہ اوپن کر دے گا فائیو فور ون کو ریڈنگ کے لیے فائیو فور ٹو کو رائٹنگ کے لیے اور جو بھی یہ فائیو ون سے ریڈ کرے گا اس کو یہ ڈسپلے اسکرین پہ ڈسپلے کرا دے گا پرنٹ کرا دے گا اچھا اس پروسیس کو سرور کو ہم جو کہ دو فائیو کریٹ کرے گا فائیو او ون کو ریڈنگ کے لیے اوپن کرے گا فائیو او ٹو کو رائٹنگ کے لیے اوپن کرے گا فائیو او ون سے جو بھی ڈیٹا اس کو ملتا ہے اس کو ریڈ کر کے اسکرین پہ ڈسپلے کرا دے گا اور پھر ایکسٹ کر جائے گا اچھا اس پروسیس کو ہم رن کریں گے بیک گراؤنڈ میں میں نے بات کی تھی بیک گراؤنڈ پروسیس کی لاسٹ لیکچر میں بھی تھوڑی دیر بعد آج بھی ہم کریں گے جب ہم پروسیس مینجمنٹ کی کمانڈس کو دیکھیں گے آج ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں اچھا جب یہ بیک گراؤنڈ میں رن کر رہا ہوگا تو اس نے فائفوز کریٹ کر دی ہوں گی دونوں and it is going to be block at reading from FIFO one دوسرا جو کوڈ ہے وہ کلائنٹ پروسیس کے کلائنٹ پروسیس کیا کرے گا when it runs it is going to open FIFO one for reading FIFO one for writing and open FIFO two for reading FIFO one میں پھر ایک میسج رائٹ کرے گا جو کہ فائیو سرور پروسیس ریڈ کر لے گا so the is going to write message to FIFO one then it is going to try to read message from FIFO two اگر فائیو فور ٹو میں کچھ نہیں ہے تو it is going to block at reading جو بھی یہ پڑے گا اس کو اسکرین پہ ڈسپلے کرا دے گا so this is very simple protocol کہ سرور پروسیس دو فائفز کریٹ کرے گا ایک میں سے ریڈ کرے گا دوسرے میں رائٹ کرے گا کلائنٹ جو ہے وہ الٹرنیٹیولی دوسرے فائفوں میں رائٹ کرے گا اور ایک میں ریڈ کرے گا اور دونوں جو بھی ریڈ کرتے ہیں اپنے فائفوز میں سے ان کو اسکرین پہ ڈسپلے کرا دیں گے اچھا اب اگلی سلائڈ میں اگر دیکھیں ہم تو ہم نے کوڈ دیکھنا ہے پہلے سرور پروسیس کا اور پھر کلائنٹ پروسیس کا یہ تو اس سلائڈ میں تو کچھ آپ کو ہیڈر فائلز نظر آ رہی ہوں گی کچھ میکروز ڈیفائن کیے ہیں اینڈ ڈیفائن سے ایک ایکسٹرنل ویریبل آپ کو نظر آ رہا ہوگا E R R N O error number جو کہ کرنل مینٹین کرتا ہے اور اگر کوئی سسٹم کال فیل ہوتی ہے تو ایرر نمبر کو ایک کورسپونڈنگ نمبر اسائن کر دیتا ہے which indicates as to what the reason is for the call to fail اچھا اب دیکھیں اگر اینڈ ڈیفائن سے تو فائیو ون oh اور فائیو ٹو oh کو ہم نے ڈیفائن کر دی ہے slash temp slash FIFO dot one اور فائیو فور ڈاٹ ٹو یعنی یہ سلیش ٹیمپ ڈائریکٹری میں دونوں فائیفوز کریٹ ہوں گے پرمیشنز ان پہ ہوں گے آکٹل سکس سکس سکس جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اونر ہے اس ان کا which would be you if you are running this program آپ کو ریڈ رائٹ پرمیشنز ہوں گے اور باقی سب لوگوں کو بھی ریڈ رائٹ پرمیشن ہوں گے دو میسجز جو میسج ون اور میسج ٹو ہیں میسج ون جو ہے یہ کلائنٹ پروسیس رائٹ کرے گا فائیو فور ون میں اور میسج ٹو جو ہے وہ سرور پروسیس رائٹ کرے گا فائیو فور ٹو میں سو so, کلائنٹ جو میسج رائٹ کرے گا وہ ہے ہیلو ورڈ اور سرور پروسیس جو میسج رائٹ کرے گا وہ ہے ہیلو کلاس ٹھیک ہے جی اب اگلی سلائڈ میں اگر دیکھ لیں تو تھوڑا سا ہم نے کوڈ شو کیا ہے سرور پروسیس کا اس میں کیا کوڈ کیا بتا رہا ہے آپ کو کہ میک ناٹ سسٹم کال آپ نے یوز کی فائیو فو ون از دا پیتھ نیم اچھا FIFO one would be replaced by at the preprocessing time with slash temp slash FIFO dot one یہ پہلا آرگومنٹ ہو گیا دوسرا آرگومنٹ ہے کہ آپ نے پرمیشنس کو جو کہ آکٹل سکس سکس سکس آپ نے پچھلی سلائڈ میں دیکھا اس کو لاجیکل آل کر دیے S underscore I FIFO کے ساتھ اور تیسرا ہو ہوگا یعنی آپ کی فائیو کریٹ ہوگی اور اس کی پرمیشن جو ہوں گی وہ آکٹل سکس سکس سکس ہوں گی اچھا ایک تو یہ ہو گیا اب ہم نے یہ دکھایا یہاں پہ کہ if mknod fail as is always the case with system calls it is going to return negative one تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر میک ناٹ فیل ہو جاتی ہے for one of the reason جو کہ ہم نے ڈسکرائب کیے تھے پہلے when we discuss the mknod system call syntax and semantics تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فیل ہو جاتی ہے اور ایرر یہ نہیں ہے کہ فائفو آلریڈی ایگزٹ کرتی ہے یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ میک ناٹ اگر فیل ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے فیل ہوتی ہے کہ FIFO with this name already exist then it is okay we are not going to terminate the program لیکن اگر کوئی اور ریزن ہے اس کے فیل ہونے کی may be the path name doesn't exist and whatever تو پھر جو ہے there is a reason to terminate the program let me say once again this is very that point making here. کہہ میں یہ رہا ہوں کہ اگر میک ناٹ فیل ہو جاتی ہے اور اس کے فیل ہونے کا ریزن یہ ہو کہ FIFO with this name already exist then it's okay but if the reason is something else then we need to terminate the program تو پھر ٹرمنیٹ ہم کیسے کرتے ہیں پھر ہم پی ایرر لائبریری کال کو کال کرتے ہیں جو کہ ڈسپلے کر دے گا کہ میک ناٹ فیل ہو گئی اور اس کا ایکچوئل ریزن بتائے گا دا کرنل جنریٹڈ ریزن کہ کیوں میک ناٹ فیل ہو گئی اور پھر ہم اس سرور کوڈ سے ایکسٹ کر جائیں گے اچھا اب اگلی سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح میک فائیو فور یوز کر کے ہم فائیو فور ٹو کریٹ کر رہے ہیں so let's look at the next slide دوسری سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو this is very simple mkfifo system call کو آپ نے دو آرگومینٹس دینے ہیں تو آرگومینٹس ہم نے کون دیے فائیو فور ٹو اور پرمیشن اس کے یعنی اب ہم فائیو کریٹ کر رہے ہیں mkfifo system library call use کر کے پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فیل ہو جائے تو ہم کیا کریں گے اگر یہ فیل ہو جاتی ہے تو ہم پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دیں گے لیکن ٹرمینیٹ کرنے سے پہلے ہم یہ بھی کریں گے کہ یہ remember no this is FIFO two being created اگر ہم یہاں پہنچے ہیں کوڈ کا کنٹرول یہاں پہ پہنچا ہے تو اس کا مطلب فائیو فور ون پہلے کریٹ ہو چکی ہے تو اگر فائیو ٹو ہم کریٹ نہیں کر سک رہے اور فائیو او ون کریٹ کر لی تھی تو before terminating the program it make sense to remove FIFO one from the file system تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ if mkfifo fails we unlink FIFO two unlink means remove FIFO two اور اس کے بعد ہم پی ایرر یوز کر کے ایرر میسج ڈسپلے کرا رہے ہیں and we are getting out of the program اچھا سپوز ناؤ کہ make mknod and FIFO are اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 501 اور 502 کریٹ کر لی ہیں سرور پروسیس کے through let's look at the rest of the code then اب سرور پروسیس کر رہا ہے 501 کو اوپن فار ریڈنگ کہہ رہے ہیں open FIFO one comma zero zero کا مطلب ہے ریڈ کے لیے اوپن کرنا ہے اور ریڈ فائل ڈسکرپٹر میں اس اوپن فائی uh, کا فائل ڈسکرپٹر اس میں اسٹور ہو جائے گا اگر یہ فیل ہو جاتی ہے تو again we are going to use perror to display a meaningful message and get out of the code پھر سرور پروسیس اوپن کر رہا ہے فائیو فور ٹو کو for writing open FIFO two comma one کا مطلب ہے اوپن کرو فائیو فور ٹو کو فار رائٹنگ ریمبر میں نے کہا تھا کہ server process FIFO one میں سے ریڈ کرے گا جو بھی یہ ریڈ کرتا ہے اس کو ڈسپلے کرا دے گا پھر ایک message through FIFO two is going going to send to the class تو اس لیے فائیو فور ون کو ریڈنگ کے لیے اوپن کرنا اور فائیو فور ٹو کو رائٹنگ کے لیے ان دا سرور کلائنٹ کے کوڈ میں اپوزٹ ہو جائے گا okay so let's look at the rest of the code for the server process on the next slide then you can see that it the read call اور ریڈ کال کو یہ ڈسکرپٹر کون سا دے رہا ہے ریڈ ایف ڈی یعنی جب فائیو ون کو اوپن کیا تھا تو ڈسکرپٹر ہم نے یہاں اسٹور کر لیا تھا تو it is reading from FIFO one اگر تو اس میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے ابھی تک فائیو ون میں یعنی کوئی کلاٹ رن نہیں کیا تو the server process is going to block at reading from FIFO one اچھا again this an important concept ہم نے تھیوریٹیکل بات کی تھی کہ سینکونازیشن میں ہم بلاکنگ آئیو کر سکتے ہیں اور نان بلاکنگ آئیو کر سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ جب یونکس کی ریڈ رائٹ سسٹم کالز آپ یوز کرتے ہیں unless you open a file explicitly saying that you want to do non blocking IO by default یہ بلاکنگ آئیو ہوگی سرور پروسیس نے فائفوز کریٹ کیے اس نے فائیو ون ریڈنگ کے لیے اوپن کر لیا it is trying to read from FIFO one اب این ممکن ہے کہ کسی نے ابھی کلائنٹ رن ہی نہیں کیا سو so اس مطلب فائیو ون تو ابھی اس میں ڈیٹا ہی نہیں ہوگا اگر ڈیٹا نہیں ہوگا تو because by default read is blocking تو سرور پروسیس اس ریڈ پہ بلاک ہو جائے گا جب کوئی کلاس پروسیس رن کرے گا تو وہ میسج رائٹ کرے گا اس فائفو میں ہیلو ورلڈ کا تو پھر as soon as some data comes in one server process would unblock whatever data it reads it is going to use the following write system call جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی رائٹ اور ڈسکرپٹ کو ہم نے ون دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ پہ رائٹ کر دے گا یعنی جو بھی یہ فائیو ون میں سے ریڈ کرے گا سرور پروسیس اس کو ڈسپلے اسکرین پہ ڈسپلے کرا دے گا تو آپ کو میسج نظر آ جائے گا ہیلو ورلڈ کا پھر یہ سرور پروسیس کیا کرتا ہے پھر 542 میں میسج ٹو رائٹ کرتا ہے تو میسج ٹو اگر آپ ہیڈر فائل دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں کہ ہیلو ہیلو کلاس تو یہ کلاس کا میسج 542 میں رائٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں اس کے بعد it's going to execute the rest of the code so let's go look at the slide again اس کے بعد یہ server process after writing message to to FIFO two it's going to close FIFO one جو کہ اس نے ریڈنگ کے لیے اوپن کی تھی اور and then followed by closing four two which it open for writing تو یہ تو کیا سرور کا کوڈ کہ کریٹ کرو FIFO one FIFO two FIFO one کو ریڈنگ کے لیے اوپن کرو بلاک ایٹ ریڈنگ جب کوئی کلائنٹ اس میں رائٹ کرے گا read that data through it on the standard output then write message to to FIFO two then close both of these so remember جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پائپس اور فائفوز میں ایک میجر ڈفرنس یہ ہے in addition to the fact کہ پائپ ان میموری بفر ہوتا ہے and most of the implementation of FIFOs یہ فائفوز کریٹ ہوتی ہیں ڈسک کے اوپر دوسرا میجر فرق یہ ہے کہ آپ نے پائپ کریٹ کر دیا تو آپ کو ایکسپلسٹلی اوپن نہیں کرنا پڑتا before you use it where کے فائفوز کو یوز کرنے سے پہلے آپ کو ان کو اوپن بھی کرنا پڑتا ہے سسٹم کو بتانا پڑتا ہے کہ کس لیے آپ اوپن کر رہے ہیں ریڈنگ کے لیے رائٹنگ کے لیے دونوں کے لیے and then when you are done using them you need to close them just like you do I file okay let's go to داسٹ then and look at the code for the class اچھا کلائنٹ پروسیس اس سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو دو چیزیں کر رہے ہیں پہلے فائیو فور ون کو اوپن کر رہا ہے رائٹنگ کے لیے اور فائیو فور ٹو کو اوپن کر رہا ہے ریڈنگ کے لیے کیونکہ کلائنٹ پروسیس نے فائیو فور ٹو میں میسج رائٹ کرنا ہے اور فائیو فور ٹو سے ریڈ کرنا ہے تو اس سے اگلی سلائڈ میں می فلپ دا سلائڈ نا اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ یہ process client FIFO one میں میسج رائٹ کر رہے ہیں اس کے بعد it is trying to read from FIFO two تو اگر تو سرور پروسیس نے بھی میسج کوئی فائیو فور ٹو میں رائٹ نہیں کیا so there is no data in FIFO two then the is going to block at this read system call just like the server code block at reading from FIFO one اچھا اسیومنگ کہ the server has already something to FIFO two the client process is going to read it then by using the write system call اس کو ڈسکرپٹر ون پہ رائٹ کر رہا ہے to whatever it from FIFO displays it on the screen then it close both of these descriptors and let's look at the following slide آخری جو سلائڈ ہے کلائنٹ کے کوڈ کی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ then it unlinks both FIFO one and FIFO two اچھا ان لنک کیا کرتی ہے میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ ریموو کر دیتی ہے فائیو کو یا فائل کو from the file system structure تو یہ کلاٹ ان کو ریمو کیوں کر رہے ہیں according to our protocol server process نے دو فائفوز کریٹ کرنے تھے تاکہ سرور اور کلائنٹ کمیونیکیٹ کر لیں اور آخری پروسیس جو یوز کر رہے ہیں کسی بھی فائفو کو وہ کلائنٹ پروسیس ہے یعنی یہ آخری ریڈ کرتا ہے فرام فائیو فور ٹو تو اس لیے کیونکہ اس نے بھی یوز کر لیے فائیو فور سرور پروسیس نے پہلے یوز کر لیے there is no reason for the FIFOs to stay there so client process before it terminates it removes FIFOs from the system by using the link system call so this is how we use FIFOs from within program by using the make not system call or the make FIFO system call to create FIFOs and then by using read write and open read right? And close system calls to open FIFOs, perform IO, and close FIFOs, and unlink to remove a FIFO from the file system structure. Okay, so that's all about using FIFOs from within a program. Last time we had already looked at as to how we use FIFOs for inter-process communication from the command line. Next, we are going to talk about some of the important commands for process management. So let's look at the next slide. اس سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ میں جی سی سی کمپائلر یوز کر رہا ہوں to create executable for the server's code which reside in the server dot C file اور ایکسیکیوٹیبل چلا جائے گا in the file call server S C R V E R client کو میں نے رکھا ہے کلائنٹ ڈاٹ سی میں so the source code for the client process جو ابھی ہم نے دیکھا ہے it is in the client dot C file again in جو کرنٹ ڈائریکٹری اس کو کمپائل کر رہے ہیں again with the G C C command dash O option کر کے اس کا executable we are storing in a file call client اب سرور پروسیس کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو رن کرنا ہے اور اس کے بعد کلائنٹ کو رن کرنا ہے اگر میں سرور پروسیس کو رن کرتا ہوں it would create FIFOs and open for reading and writing اور پھر یہ ریڈ پہ بلاک ہو جائے گا تو اگر تو اس کو میں فور گراؤنڈ میں رن کروں جیسے ہم موسٹلی کمانڈ رن کرتے ہیں then I am not going to be able to run the client process unless کہ میں یونکس ایکس ونڈو سسٹم میرے پاس ہو یا لینکس کا کوئی گرافکل انٹرفیس ہو جس میں میں ایک اور ٹرمینل اوپن کروں اور اس میں میں کلائنٹ رن کر لوں and then it's going to work fine لیکن اگر میں نے ایک ہی ٹرمینل ونڈو پہ دونوں کو رن کرنا ہے then I must run the server process in the background تو جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ to run process or command in the background you need to terminate it with the ampersand character تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سرور پروسیس کو میں رن کر رہا ہوں بیک گراؤنڈ میں اور جب یہ رن کرتے ہیں بیک گراؤنڈ میں the system returns two things displays two things on the screen ایک نمبر ہے اسکوئر بریکٹس میں وچ ان دس کیس از ون اور دوسرا نمبر جو ہے وہ it is not going to be a small number usually a large number پہلا نمبر جو اسکوئر بریکٹس میں اس کو ہم کہتے ہیں جاب آئی ڈی یا job number for this background process اور دوسرا نمبر جو ہے which is outside the brackets اس کو ہم کہتے ہیں process I D for process which we are running in the background اس کیس میں پروسیس آئی ڈی ہے four three two zero five six so server process کو بیک گراؤنڈ میں رن کر دیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کے اس کا آئی ڈی اور پروسیس جاب آئی ڈی اور پروسیس آئی ڈی کے ہیں اس کے بعد آپ کو شیل پرونٹ واپس مل جائے گی then you run the client process تو you are going to see the output on the screen first message is going to be hello world دوسرا میسج ہوگا ہیلو کلاس پہلا میسج جو ہے کلائنٹ نے سرور کو رائٹ کیا ان فائیو فور ون اس نے ریڈ کر کے اس کو ڈسپلے کرا دیا پھر سرور نے second message FIFO two میں رائٹ کیا کلائنٹ نے اس کو ریڈ کر کے اس کو ڈسپلے کرا دیا تو اسکرین پہ آپ کو یہ دو میسج نظر آئیں گے followed by the shell prompt again کچھ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو میسج آ جائے جی کہ سرور پروسیس ٹرمینیٹ ہو گیا and you see some message I remove that garbage not garbage but answer can at least understand کہ کس طرح کمپلیشن کرنی ہے اور کس طرح پروسیسز کو رن کرنا ہے بیک گراؤنڈ پروسیسز کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں ایک میں چیز بتاتا چلوں کہ یونکس میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ڈیمن تو ڈیمن یونکس میں ایسا بیک گراؤنڈ پروسیس ہوتا ہے جس کے دو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ سسٹم رن کرتا ہے یعنی سسٹم ایڈمنسٹریٹر رن کرتا ہے دوسرا یہ کہ وہ کہ آپ کو کوئی سروس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے so daemon is a system process which provide you some service اچھا اس کی کیا ایگزامپلس ہو سکتی ہیں there many many example I can give you in a typical system today you will see many internet related services offered as daemons for example so that you can browse a page on this machine یہاں پہ ایک H T T P daemon run کرنا ضروری ہوگا جو کہ H T T P client سے ایک ریکویسٹ لے گا for a page which is on this system اور اس کو پیج واپس بھیج دے گا so that the client can display on the screen for you client اس کیس میں ہو سکتا ہے نیٹسکیپ نیویگیٹر ہو جائے یا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہو جائے یا کوئی بھی آپ براؤزر جو یوز کریں وہ کلائنٹ ہوگا یہاں پہ H T T P daemon run کرنا پڑے گا آپ کو اسی طرح اگر آپ نے اس مشین پہ ٹیلنٹ کے تھرو لاگ ان کرنے تو ٹیل نیٹ ڈیمن بھی رن کرنا ہوگا ایف ٹی پی اگر آپ نے اجازت دینی ہے اس مشین پہ تو ایف ٹی پی ڈیمن بھی رن کرنا ہوگا اسی طرح the way Unix allows printing تو ایک پروسیس رن کر رہا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرنٹر ڈیمن وہ آپ کی پرنٹ ریکویسٹ لیتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے پرنٹر ڈرائیور کو دیتا جاتا ہے so this is a concept of a daemon system process running in the background to provide you a service اچھا اب جتنا ٹائم بچ گیا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ we start at least discussing some of the important process management commands which you can run as a normal user you don't have to be a super user to run those commands look at the next and see what those commands are and then we are going to look at syntax for those commands and reasons commands with sample execution commonly used process management commands as you can see on the screen دو میں نے یہاں بتائی ہیں باقی کچھ اگلی دو تین سلائڈ میں ہوں گی پہلی ہے پی ایس کمانڈ یہ آپ یوز کر سکتے ہیں to display the status of processes کئی قسم کی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے جب آپ یہ کمانڈ رن کرتے ہیں ول سی سیمپل رن کے کس طرح کی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے typically process I D the name of the process process کتنی دیر رن کی ہے اینڈ تھنگس لائک دیٹ اگر آپ اس کا لانگ ڈسپلے لے لیں تو اس میں اور بھی آپ کو انفارمیشن مل سکتی دوسری کمانڈ جو لسٹڈ ہے یہاں پہ وہ ہے ٹاپ ٹاپ ڈسپلے کرتی ہے جتنے سسٹم میں پروسیسز ہیں ان ساروں کے متعلق انفارمیشن اور ان کو سارٹ کر دیتی ہے according to their C P U usage کہ کون سا پروسیس جو پروسیس سب سے زیادہ سی پی یو یوز کر رہا ہوگا it will be at the top of the list اگلی سلائڈ اگر آپ دیکھیں تو تین کمانڈز میں نے اور لسٹ کی ہیں بی جی ایف جی اور جابس بی جی کمانڈ آپ یوز کر سکتے ہیں to put a foreground process into the background ٹھیک ہے ایک تو بیک گراؤنڈ پروسیس آپ کیسے رن کر سکتے ہیں ایک ایگزامپل تو میں نے آپ کو دی کہ کمانڈ لائن آپ جب ٹائپ کریں تو اس کو ایم پرسینٹ کے ساتھ ٹرمینیٹ کریں تو شیل جو ہے آٹومیٹکلی اس کو بیک گراؤنڈ میں رن کرے اور آپ کو جاب آئی ڈی دے دے گا اس جاب کی پروسیس آئی ڈی دے دے گا then it's going to give you back the shell from so that you can continue to work کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمانڈز رن کرتے ہیں دین یو ریئلائز کہ these commands are going to take typically long amount of time اور آپ کو تب تک یہ شیل نہیں ملے گا and you can't do any work تو اس کیس میں یا آپ ریئلائز کریں کہ جی یہ کمانڈ جو ہے میں نے رن کی ہے it's going to take long time and I run it with a wrong argument wrong parameter تو آپ چاہیں گے اس کیس میں مے بی جاب کو یا ٹرمینیٹ کر دیں یا in the case where it's going to take long time and you want to use the system you want to somehow put it in the background تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح بی جی کمانڈ یوز کر کے ایک جاب کو بیک گراؤنڈ میں رن کروانا شروع کر دیں تو یہ تو ہو گیا کہ کس طرح ایک جاب کو بیک گراؤنڈ میں رن کر سکتے ہیں آپ if it is already running in foreground دوسرا یہ کہ اگر کسی بیک گراؤنڈ جاب کو آپ نے فور گراؤنڈ میں لانا ہے تو اس کے لیے آپ دو تین چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں but eventually you need to use the F G command to put a process in the foreground تیسری جو جابس کمانڈ ہے یہ آپ کو ڈسپلے کر دے گی کہ کتنی جابس آپ کی رن کر رہی ہیں کیا ان کی جاب آئی ڈیز ہیں کیا ان کے نامز ہیں اینڈ سو سو آن فور ٹھیک ہے پوری کمانڈ لائن جو آپ نے یوز کی تھی to run processes in background ان ساروں کی انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں جابس کمانڈ یوز کر اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں تین اور کمانڈس ہیں ایک ہے کنٹرول زی ایک کنٹرول سی اور ایک کل کمانڈ کنٹرول زی اور کنٹرول سی ان کو ہم کہتے ہیں کی پریسز جب ایک پروسیس فور گراؤنڈ میں رن کر رہا ہو اور آپ نے اس کو سسپینڈ کرنا ہے یا اسٹاپ کرنا ہے تو آپ کنٹرول زی پریس کر سکتے ہیں فار ایگزامپل آپ کو فائنڈ کمانڈ ہم نے دیکھی ہے فائنڈ کمانڈ کا یوسیج تو فائنڈ کمانڈ آپ نے رن کی ہے اور آپ نے ریئلائز کیا کہ it's going to take long time to finish تو in the meantime you want to do some other work on on the machine تو آپ چاہیں گے کہ اس کو بیک گراؤنڈ میں آپ رن کرنا شروع کر دیں so in case you would need to suspend it اور stop it whatever you want to call it اور اس کے بعد بی جی کمانڈ یوز کر کے اس کو بیک گراؤنڈ میں بھیج دیں تاکہ آپ کو شیل مل جائے and you can continue to work so control Z جو کی پرس ہے یہ آپ یوز کرتے ہیں to suspend a foreground job foreground process control C جو کی پرس ہے آپ اس کو یوز کرتے ہیں to send SIGINT signal to the foreground process یعنی کوئی فور گراؤنڈ پروسیس رن کر رہا ہے تو آپ اس کو سگ انٹ بھیجنا چاہتے ہیں سگ انٹرپٹ اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول سی سے اس کو یہ سگنل بھیج سکتے ہیں اور اس کا ڈیفالٹ ریزلٹ یہ ہوتا ہے جو کرنل ڈیسائڈ کرتی ہے کہ اس پروسیس کو ٹرمینیٹ کر دیں سو so اس لیے آپ نے کوئی بھی فور گراؤنڈ جاب یا فور گراؤنڈ کمانڈ رن کی ہے اس کو آپ ٹرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول سی سے آپ کر سکتے ہیں انلیس آف کورس کہ یہ پروسیس جو ہے کوڈ اس طرح کیا گیا تھا کہ اس نے کنٹرول سی کو انٹرسپٹ کر لیا اور اگنور کر دیا پر ہیپس جیسے کہ ہم نے سگنل میں ڈسکس کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سگنل جب آئے تو پروسیس تین ایکشن لے سکتا ہے ڈیفالٹ کرنل ڈیفائنڈ ایکشن یا intercept and ignore it intercept and take the program defined action so اگر ان میں سے کوئی ایکشن اسپیسیفکلی نہیں لیا گیا تو بائی ڈیفالٹ جو کرنل کا ایکشن ہوگا وہ لیا جائے گا which in case of control C is to terminate the foreground process اچھا تیسری جو کمانڈ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے کل کمانڈ کل کمانڈ ہم یوز کر سکتے ہیں to send a signal of any type to any process it doesn't have to be a foreground process foreground میں تو آپ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو eh, جو شیل پرانٹ نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو کل کو آپ یوز کر سکتے ہیں to send a signal of any type to any process ان کے اب ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں تو اگلی سلائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو شروع کرتے ہیں ہم پی ایس کمانڈ سے جو کہ جیسے میں نے کہا کہ it prints information about running active processes جو اگر آپ کوئی بھی آپشن نہ دیں then it prints information about processes owned by the user جو کہ اس کمانڈ کو رن کرے گا آپ جو کامنلی یوز آپشنز ہیں اس میں ڈیش یو ہے ڈیش ای e ہے اور ڈیش ایل ہے ڈیش یو آپشن آپ یوز کر سکتے ہیں to display information about processes belonging to a particular user dash E option آپ یوز کر سکتے ہیں to display information about all the processes کیونکہ بائی ڈیفالٹ اگر وداؤٹ آپشن یوز کریں گے تو صرف آپ کے جو پروسیسز ابھی آپ نے رن کیے ہیں ان کے متعلق انفارمیشن ہوگی اگر آپ ڈیش ایل یوز کریں گے آپشن تو اس میں ایک لانگ انفارمیشن آپ کو ملے گی جس میں ایڈیشنل انفارمیشن ہوگی in addition to what you see without option use of the P S command without option use کریں تو آپ کو تین چار پیسز آف انفارمیشن ملیں گے کہ آئی ڈی کیا ہے کتنی دیر کے لیے پروسیس آن کر چکا ہے کیا پروسیس کا نام and so on dash L سے آپ کریں گے تو اس میں آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن ملے گی let's look in the next slide if you can see now کہ پی ایس کمانڈ کو میں نے رن کیا ہے اور اس نے جو میں نے پروسیسز رن کیے ہیں اپنے اس سیشن میں اس کے متعلق اس نے انفارمیشن مجھے دے دی ہے چار کالم کی آؤٹ پٹ ہے پی آئی ڈی کے پروسیس کا آئی ڈی کیا ہے ٹی ٹی وائی یعنی کس ٹرمینل سے یہ پروسیس رن ہوا کتنی دیر یہ رن کر چکا ہے اور کس کمانڈ لائن کو یوز کر کے آپ نے یہ پروسیس رن کیا تو پہلی لائن اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہے کہ کمانڈ کا نام ہے سی ایس ایچ میننگ کہ یہ سی شیل ہے اس کا آئی ڈی ہے 1321 یہ ایک terminal P T C S dash slash zero سے رن کیا تھا پی ٹی سی ایس کا مطلب ہوتا ہے کہ سوڈو ٹرمینل یعنی it's not an actual terminal connected on the backplane of system یہ آپ میں be through remote log in use کر رہے ہیں تو اس طرح جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹرمینل ملتا ہے جس کو کہتے ہیں سوڈو ٹرمینل اور سیمز لائک کہ یہاں سی uh, شیل جو ہے وہ زیادہ دیر کے لیے رن نہیں کیا اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سرٹنلی آپ کافی دیر سے perhaps I was working on this system تو یہ زیرو کیوں شو کر رہا ہے وہ اس لیے کہ کافی دیر سے سی شیل جو ہے یہ سلیپ موڈ میں اس نے کوئی کام کیا نہیں اسی طرح بینچ کو آپ دیکھیں تو اس کا پروسیس آئی ڈی ہے ون تھری فور فائیو یہ بھی اسی ٹرمینل سے رن کیا میں نے پی ایس کمانڈ جس نے یہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کی اس کا آئی ڈی ہے تھرٹین فورٹی سکس تو اگر آپ دیکھیں تو یہ پروسیس آئی ڈیز ان کے یہ نہیں ہے کہ جی thirteen twenty one then thirteen two then thirteen three اس کی کیا وجہ ہے because Unix this output is on Linux system because Linux is a time sharing system multiple users log in کرتے ہیں یوز کرتے ہیں سسٹم کو ملٹیپل پروسیسز وہ رن کر سکتے ہیں تو اس لیے by the time between the time of running C shell and Bash many other processes run اور جو آئی ڈیز ہیں thirteen twenty two thirteen twenty three and so and so forth all the way to thirteen forty four وہ مل گئے ان پروسیسز کو اس لیے ان پروسیس کی آئی ڈیز ذرا ڈفرینٹ ہیں اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے ڈیش یو آپشن یوز کر کے جو روٹ یوزر ہے دا سسٹم ایڈمن جو ہے اس کے بھی ہاف پہ جو پروسیسز رن کیے ہیں ان کی لسٹنگ لے لی ہے اور آپ نوٹ کریں کہ میں نے پائپ کا آپریٹر یوز کر کے اس کمانڈ کی P S dash U space root command کی آؤٹ پٹ مور کمانڈ کو دے دی ہے more command very often use command اس کا پرپز صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آؤٹ پٹ کسی کمانڈ کی یا کسی پروگرام کی ایک پیج سے زیادہ ہوگی اور آپ اس کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں one page at a time تو آپ اس کو تھرو مور ڈسپلے کرائیں سو یہ P S dash U space root کی جو آؤٹ پٹ تھی یہ کافی زیادہ تھی تو میں نے اس کو one page at a time display کرانے کی کوشش کی اور میں نے اس میں کافی لائنیں جو ہیں وہ کاٹ دی ہیں because I to display some of the processes which systems run which are very well known number one their purpose is very well known for example اگر آپ اس آؤٹ پٹ میں دیکھیں تو پہلا جو پروسیس ہے اس کا نام ہے init rings a bell right init process کیا ہوتا ہے it is the first user level process اور جب ایک پروسیس زامبی بن جاتا ہے تو this process takes the ownership of that zombie process and then it cleans it up terminates it properly ٹھیک ہے تو اس کا آئی ڈی کیا ہے اس کا پی آئی ڈی ہے ون تو یونکس سسٹمز میں جو فرسٹ یوزر پروسیس ہوتا ہے اس کا نام انٹ ہوتا ہے اور اس کا پروسیس آئی ڈی ایک ہوتا ہے اگلا جو پروسیس آپ دیکھیں تو وہ ہے کے سواپ ڈی سواپر کی میں نے بات کی میڈیم ٹرم اسکیجولر یہ وہی سواپر ہے میڈیم ٹرم اسکیجولر اس کو ہم کہتے ہیں سواپ ڈیمن یہ رن کر رہا ہے بیک گراؤنڈ میں جب بھی کوئی ایسے ایونٹس آتے ہیں کہ مے بی ایک پروسیس نے میمری مانگی اور سسٹم سے سسٹم کے پاس نہیں ہے یہ پروسیس آگے نہیں چل سکتا تو سواپر اس کو ٹیمپرریلی سواپ اسپیس میں ڈال دے گا and later on it's going to swap it in in back main memory whenever main memory available to the system اس کا آئی ڈی فائیو اس کے بعد اور کافی تین چار پروسیس میں نے شو کیے ہیں آئی نیٹ ڈی اس کو یونکس سپر سرور بھی کہتے ہیں یہ پروسیس جب رن کرتا ہے certainly program it the way you want یہ کافی زیادہ انٹرنیٹ سروسز پرووائڈ کرتا ہے تو اس کی اگین ڈیٹیل میں بات تو یہاں نہیں ہو سکتی but this is I net D is known as unique super server یہ انٹرنیٹ کی کئی سروسز آفر کرتے ہیں cron is a process which runs in the background اور اس کو آپ سسٹم ایڈمن کافی یوز کرتے ہیں کہ اس میں کئی جابز ان کو دے دیتے ہیں کرون کو کہ پیریوڈیکلی اس نے کئی چیزوں کو لاک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کرون یوز ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تین پروسیس رن نظر آئیں گے ایس ایس ایچ ڈی جو کہ سکیور شیل کا ڈیمن ہے H T T P D جس کی میں نے بات کی ابھی کہ ویب براؤزنگ اگر آپ نے اس مشین پہ اجازت دینی ہے تو آپ کو یہ ویب سرور جو ہے رن کرنا پڑے گا گیٹی جو کہ ایک پروسیس ہوتا ہے ہر ٹرمینل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں آپ کو لانگ لسٹنگ نظر آ رہی ہے پی ایس لانگ لسٹنگ نہیں آپ نے دیکھا کہ information about all the process by using the P S dash E option تو ای e آپشن کے ساتھ آپ کو سارے سسٹم کے پروسیسز جتنے بھی رن کر رہے ہیں اس مشین پہ ان ساروں کی انفارمیشن نظر آ جائے گی تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اگین انٹ پروسیس ہوگا اس میں سواپر بھی ہوگا اس میں آپ کو نظر آئیں گی سی پی یو کے متعلق دو process seems like this process this machine has two C P U so it's a dual C P U machine which is running this particular Linux machine تو again so P S dash E use کر کے آپ نے سارے پروسیس جتنے بھی سسٹم پہ رن کر رہے ہیں ان کی انفارمیشن ڈسپلے کروانی اچھا آپ اگلی کمانڈ دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائڈ پہ چلیں تو یہ ٹاپ کمانڈ کی تھوڑی سی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے کہ it displays information about the top processes on the system and periodically updates this information اب کتنے پروسیسز کی انفارمیشن آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی at a given time depend کرتا ہے اسکرین کے سائز کے and so on typically fifteen to twenty ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ یہ جتنے پروسیسز کی انفارمیشن آپ کو دیتا ہے ڈسپلے کرتا ہے اسکرین پہ ان کو سارٹ کر دیتا ہے according to the C P U usage by the processes اس کی ایک سیمپل رن دیکھ لیتے ہیں اگلے سلائڈ میں کہ ٹاپ کمانڈ جب آپ رن کرتے ہیں تو اس طرح کی آپ کو آؤٹ پٹ کچھ نظر آئے گی مثلا اگر پہلی آؤٹ پٹ آپ دیکھیں تو یہ بتائے گا کہ یہ اس وقت ٹائم کیا ہے nine forty two a up five fifteen اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی دیر سے it is up and running maybe یہ ریبوٹ سسٹم ہوا تھا کسی وقت in the middle of the night اور پانچ گھنٹے پندرہ منٹ سے it is up and running اس وقت اس پہ دو یوزرز ہیں اگر آگے دوسری لائن پہ چلیں تو 55 five processes are running on this system at this time fifty four of them are sleeping one is running remember یہ سلیپنگ ہو سکتا ہے کہیں ریڈی کیو میں ہوں کوئی آئی او کر رہے ہوں کوئی کسی ایونٹس کے لیے ویٹ کر رہے ہوں سو سو فور تو ان ساروں کو لم سم کر کے اس نے سلیپنگ موڈ میں رکھتی ہے ایک رن کر رہا ہے which is this top process as you can see zero zombie یعنی اس وقت کوئی زومبی پروسیس سسٹم میں نہیں ہے اسی طرح تیسری اور چوتھی لائن میں دیکھیں آپ کو یہ بتا دے گا کہ دو سی پی یوز ہیں جن کے نام C P U zero and C P U one ہیں سیکنڈ لاسٹ لائن میں آپ دیکھیں اسی fifth line from the top تو میمری کا سائز اس نے بتا دیا ہے تقریباً five hundred twelve megabyte memory اس میں سواپ اسپیس کا سائز اگلی لائن میں بتا دیا ہے رفلی two hundred fifty six megabyte space ہے اس میں اور پھر اسی دو لائنز میں آپ کو بتا دیا کتنی کیش کا سائز ہے اور کتنی فری ہے and so on and so forth اور پھر نیچے ان کے آپ کو بتایا گیا پروسیسز کی انفارمیشن دی گئی ہے اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ پروسیس جو ہے it is using most of the C P U کیونکہ باقی تو سلیپنگ موڈ میں ہے اتنا کام نہیں کر رہے اور یہ ٹاپ پروسیس جو ہے اس نے اپڈیٹ کرنی ہے information about all the processes over and over again تو یہ سی پی یو بہت یوز کر رہے ہیں بٹ اینی وے جو میں نے تھوڑی سی آؤٹ پٹ دکھائی ہے اس میں ٹاپ پروسیس سب سے اوپر ہے پھر telnet D telnet کسی نے کیا ہوا ہے وچ ایکچولی واز آئے میں نے ٹیلنٹ کے تھرو اس سسٹم پہ کنیکٹ کیا تھا تو اس کا وہ سیکنڈ لائن میں آ رہا ہے پھر انٹ پروسیس ہے پھر K event D and so on and so forth تو یہ تو ہوگی بات ٹاپ کمانڈ کی سو so, ہم نے دو کمانڈز ڈسکس کر لی پی ایس اور ٹاپ باقی جو کمانڈز ہیں because we are running out of time باقی جو رہ گئی ہیں مثلاً B G F G control Z control C and kill command and also the jobs command یہ ہم کریں گے اگلی دفعہ اگلے لیکچر لیکچر میں ٹویلو میں just to recap then as to what we did in these lecture we talk about primarily two things ایک تو ہم نے کیا کہ فائفوز کا use from within a program کیسے ہو سکتا ہے اور دوسرا ہم نے تھوڑی سی پروسیس مینجمنٹ کی کمانڈ ڈسکس کر لی تو فائفز کا use from within a program کے لیے ہم نے کہا کہ پہلے تو فائفز کو کریٹ کرنا ہوتا ہے پھر ان کو اوپن کرنا ہوتا ہے for the purpose you want to use the FIFOs for for example reading اور رائٹنگ پھر جب یوز کر لیا دین یو کلوز دیم تو فائفرس کو کریٹ کیسے کرتے ہیں اس کی دو طریقے ہیں ایک ہے کہ آپ system call mknod use کر لیں دوسرا ہے آپ mkfifo library call use کر لیں دونوں کیسز میں یہ فائفو کریٹ ہو جائے گی پھر اگر آپ نے یوز کرنا ایک فائفو میں اگر رائٹ کرنا ہے آپ نے تو you will have to open it for writing by using the open system call specify the path name for FIFO اور بتا دیں کہ آپ نے رائٹنگ کے لیے اوپن کرنا ہے ریڈنگ کے لیے کرنا ہے تو similarly you use the open system call to open this FIFO for reading I O کرنی ہے فائیو کے تھرو آپ نے کسی دوسرے پاس سے کمیونکیٹ کرنا ہے تو آپ نے ریڈ اور رائٹ سسٹم کالز یوز کرنی ہے جب آئی او کر لیا آپ نے کلوز کر دینی ہے FIFOs according to the protocol if you are the last process then you need to remove the FIFOs from the system also assuming that nobody else is going to ever use them تو یہ تو ہو گیا ہم نے کس طرح فائفرز کو from within a program use کر سکتے ہیں سو یہ اے پی آئی ہے بیسیکلی فار پروگرامرز پھر ہم نے کہا کہ ہم پروسیس مینجمنٹ کی کچھ کمانڈز ڈسکس کر لیں اس میں دو کا وقت ملا ہمیں P S command to display the status of processes دو تین آپشنز ہم نے اس کی ڈسکس کر لی کس طرح for a particular user you can display information about all the processes for a particular user یا how you can display information about all the processes in the system اور آخر میں ہم نے کہا کہ ٹاپ کمانڈ یوز کر کے آپ کس طرح پروسیسز کی انفارمیشن ڈسپلے کر سکتے ہیں with processes sorted in the descending order according to their C P usage اور اس آؤٹ پٹ میں آپ کو کافی اور انفارمیشن مل جاتی ہے کہ کتنے سی پی یوز ہیں ان کے یوسیج کیا ہے کتنی میموری ہے سسٹم میں کتنے zombie processes so so on forth and that was all we were about able to do in this lecture in the next lecture we are going to talk about the rest of the commands and talk about We are going to switch gears and talk about threads and what threads are, why we use threads, what are the various types of threads, and we'll particularly talk about one library which we can use to create threads at the user level and with a sample code. All that in the next lecture. Until then, Assalamu alaikum.